حضرت عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اپنے سدھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتا ہوں وہ شکار کو میرے لیے پکڑ کر رکھتے ہیں تو کیا میں کھا سکتا ہوں آپ نے فرمایا جب تو سدھائے ہوئے کتے چھوڑے اور وہ تیرے لیے شکار پکڑے رکھیں یعنی خود نہ کھائیں تو کھا لے میں نے کہا اگر وہ قتل کر دیں تو آپ نے فرمایا خواہ قتل کر دیں البتہ ان کے ساتھ کوئی اور کتا شریک نہ ہو میں نے کہا میں میں تیر پھینکتا ہوں جو شکار کو پھاڑ دیتا ہے آپ نے فرمایا اگر تو تیر پھاڑ دے تو کھا لے لیکن اگر وہ جانور کو نوک کے بجائے کسی اور جگہ سے لگے تو نہ کھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو بہتر